ہر وہ مسئلہ جو آج زمین پہ کسی مسلمان کے ساتھ موجود ہے قرآن میں اس کا حل لکھ دیا گیا اتار دیا گیا اس دن میں نے اپنے وہاں بیان میں عرض کیا ساٹھ ستر مفتی حضرات بیٹھے تھے میں نے کہا جہاد کے خلاف جتنے وساوس بھی آج پھیلائے جاتے ہیں جتنے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں جتنے شبہات بھی کیے جاتے ہیں ذرا قرآن میں غور کر کے تو دیکھو قرآن نے ایک ایک وسوسے کا جواب دے دیا ہے ایک ایک ایک صبح کا جواب دے دیا ہے فلسطین کے مسئلے کا حل قرآن میں لکھا ہوا ہے افغانستان کے مسئلے کا حل قرآن بیان کر چکا ہے چیچنیا میں ہمیں عزت رفتہ کیسے ملے گی قرآن نے بیان کر دیا ہے سائبیریا کی ہماری برف پوش پہاڑیوں سے کفر کا نشان کیسے مٹے گا قرآن ہمیں سکھا چکا ہے اندلس کی وادیوں میں دوبارہ آزانے کیسے گونجیں گی قرآن نے ہمیں واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے ہے اسپین کا علاقہ جسے ہم ہسپانیہ کہتے تھے دوبارہ کسی طارق بن زیاد اور کسی عبد الرحمان داخل کو کیسے پائے گا قرآن ہمیں بتا چکا ہے جیلوں میں سسکتے قیدی کب رہائی پائیں گے کیسے رہائی پائیں گے قرآن ہمیں بتا چکا ہے ہماری روزی کے دروازے کیسے کھلیں گے قرآن ہمیں سکھا چکا ہے دنیا کا زمان اقتدار ہمارے ہاتھ میں کیسے آئے گا قرآن ہمیں بتا چکا ہے دنیا کا کافر ہمارے جوتے کیسے صاف کرے گا قرآن ہمیں سکھا چکا ہے